برکت دے ناز شریف آپ نے سنی اور حضرت عائشہ کی کے مناقب بھی سنے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے بھائی نبی اور آپ کے ساتھی صحابیوں کی صحابہ کرام کی مدحت اور ان سے محبت یہ ہمارا جزو ایمان ہے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ سب دین کی باتیں ہیں اب ہمارے معزز مہمان بطور نعمت مترقبہ غیر مترقبہ کے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحیم یار خان صاحب سے یہ فقیر گزارش کرتا ہے ان کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات اور مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں مولانا محمد یوسف صاحب اگر تشریف فرما ہے دیکھا تو تھا ان میں تشریف لائے ہیں نا بیٹھے مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ رحیم یار خان والے کہاں اچھا سلمان خان آئے ہوئے ہیں لاہور سے سلمان خان وہ بھی نہیں آئے میں نے نہیں دیکھے چلو شمس الدین شاہ صاحب ہیں چلو مرضی ہے چلو اور مولانا غلام فرید صاحب آپ تشریف لے ہیں مولانا صادق الامین صاحب ہیں مولانا صادق الامین صاحب وہ کہاں ہیں آئیں یہ ہے فرق میں اور دوسروں میں رابطہ کی کمی بڑی چیز ہے نعت سنائیں گے پائی صاحب آؤ ہلکی پھلکی آ جاؤ <laughs> آپ کو ناد سنا Amen.